موت نہیں عافیت مانگو عن ابی ضبیان قال كنت جالسا عند ابن عمر عند ابن عمر فسمع رجلا يتمنى الموت قال فرفع إليه ابن عمر بصره فقال لا تمن الموت فإنك ولكن سل الله اللہ حضرت ابو غبیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ موت کی تمنا کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور فرمایا موت کی تمنا نہ کرو مرنا تو تم نے ہے ہی لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو